ہم نے اس ملک کے نوجوان کو سین ماؤں کے باہر سے کھینچ کر مسلح پہ لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے وہ سین ماں کے باہر کھڑا تھا گلے میں لاکٹ ڈال کے داڑھی موڑ کے انگریز کا پٹھو بن کے وہ کیوں کھڑا ہے سین ماں کی لائن میں کہا تاکہ کسی عورت کا ننگا جسم نظر آئے گا مجھے مزہ آئے گا ہم نے کہا او نوجوان تو کس لیے کھڑا ہے کیا تو عورتوں کے ننگے جسم دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تجھے تو رب نے خود بنایا ہے تجھے تو رب نے مسجود بلائے کا بنایا ہے تیرے سامنے تو فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا تھا تو آج عورتوں کے ننگے جسم دیکھتا ہے تو تو اما عائشہ کا بیٹا ہے تو تو اما فاطمہ کا بیٹا ہے تو اما خدیجہ کا بیٹا ہے